سید ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں ہم بیٹھے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی احادیث لکھ رہے تھے اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور پوچھا تم یہ کیا لکھ رہے ہو ہم نے کہا جو کچھ آپ سے سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ مزید لکھا جا رہا ہے صرف اور صرف اللہ کی کتاب کو لکھو کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ مزید لکھا جا رہا ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب کو لکھو اور اس کو کسی دوسری چیز کے ساتھ خلط ملط نہ کرو بس ہم نے جو کچھ لکھا تھا اس کو ایک جگہ پر جمع کیا اور آگ سے جلا دیا پھر ہم نے کہا اے اللہ کے رسول کیا ہم آپ کی احادیث بیان کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم مجھ سے بیان کر سکتے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سے تیار کر لے پھر ہم نے کہا اے اللہ کے رسول کیا ہم بنو اسرائیل سے بھی بیان کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بنو اسرائیل سے بھی بیان کر سکتے ہو اس میں کوئی حج نہیں ہے تم ان سے جو بھی بیان کرو بہرحال ان میں اس سے زیادہ تعجب انگیز بات ہوگی حدیث نمبر دو سو چورانوے مسند احمد